حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ لبائک بلند آواز سے پکارا کریں کیونکہ یہ حج کے شعار یعنی امتیازی اعمال میں شامل ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو